فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو راہ پائیں اور اگر منہ موڑیں تو خلاف میں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب کفایت کریں گے وہ خوب سننے جاننے والے ہیں رنگ دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رنگ میں اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں سامعین اب نایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے نجات پانے کی شرط یعنی اے ایماندار صحابیوں اگر یہ کفار بھی تم جیسا ایمان لائیں یعنی تمام کتابوں اور رسولوں کو مان لیں تو حق و رشد و ہدایت و نجات پائیں گے اور اگر باوجود قیام حجت کے پھر بھی باز رہیں تو یقیناً حق کے خلاف ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر غالب کر کے تمہیں کفایت کریں گے وہ سننے اور جاننے والے ہیں نافع ابن ابی نعیم کہتے ہیں کہ کسی خلیفہ کے پاس عثمان رضی اللہ عنہ کی تلاوت والا قرآن بھیجا گیا زیاد نے یہ سن کر کہا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے شہید کیا اس وقت یہ کلام اللہ ان کی گود میں تھا اور آپ کا خون اس وقت جس وقت کہ آپ کو شہید کیا گیا ٹھیک ان الفاظ پر پڑا تھا فص اکفی کا ہم اللہ وہ سمیع العلیم یعنی اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے اور وہ سننے والے علم والے ہیں کیا یہ صحیح ہے نافع ابن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں نے خود اس آیت پر ذنورین عثمان رضی اللہ عنہ کا خون دیکھا تھا یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے آیت میں لفظ صبغہ سے مراد رنگ ہے اور رنگ سے مراد دین ہے اور اس کا زبر بطور اغراء کے ہے جیسے فطرت اللہ میں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو لازم پکڑ لو اس پر چمٹ جاؤ بعض کہتے ہیں یہ بدل ہے ملت ابراہیمی سے جو اس سے پہلے موجود ہے سیبویہ کہتے ہیں کہ یہ مزدر معقد ہے آمنا باللہ کی وجہ سے منصوب ہے جیسے وعد اللہ میں ہیں